کی باتیں ان کی عبارت یہ چیزیں آپ کے سامنے کچھ معمولی سی رکھی تھیں پھر یہ خیال ہوا کہ اگر ہم بحث جائیں تو بہت طویل بحث ہے اور کچھ دن مسلسل اسے سننے سے پھر سرا ہاتھ آتا ہے اور یہ بہت سے دوستوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے چند دن تک تین چار دن تک مسلسل سنتے تو اس سے متعلقہ چیزیں وہ نکال کے رکھی ہیں تاکہ اگر اللہ تعالی توفیق دے تو ہم اسے لکھ دیں اور اگر وہ لکھی گئی تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور وہ بحث اس مقام کی ہے کہ عالم مثال کا جو اتنی شد و مت سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کیا ہے اور وہ اس پہ دلائل جمع کرتے ہیں علامہ کوسری کو اس میں خطا ہوئی ہے اور پھر وہ اس سے بڑھ کے جو وہاں اس کا شہید رحمت اللہ کے تنقید کرتے ہیں وہ اور بھی خطا ہے عجت اللہ کے یہ سارے بیانات ایک دوسرے سے متصل ہیں اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی آدمی درمیان میں آ جائے تو اسے نہیں پتہ چلتا کہ اس سے پہلے کیا بحث تھی اور اب کیا بحث ہے اور عالم مثال یہ جتنے صوفیہ میں وحدت الوجود کے داعی ہیں اور جتنے حضرات اس کا اثبات بات کرتے ہیں وہ سب کے سب اس عالم مثال کے قائل ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حجت اللہ میں ان مباحث کو لاتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ملا صدرہ قاضی مبارک علی سینا یہ اسفار اربا والے اور یہ یہ محقق توسی اس درجے کی چیزیں اگر پڑھی ہوئی ہوں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بعض چیزیں پھر سمجھ میں آتی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ فلسفے کی بہت اوپر کی چیزیں ہیں اور آدمی فلسفے کی تعلیم میں جب اتنا اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر بہت سی وہ مباحث جو فرقہ واریت سے تعلق رکھتی ہیں شیعہ سے سنی سے وہ ان مباحث سے بہت بلند چیز ہے اور خاص طور پہ یہ فلاسفہ جب زمان اور مکان کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ جگہ میں سفر کرے یعنی یہ عین ممکن ہے کہ وہ شخص فجر کی نماز یہاں پڑھ لے اور ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھ لے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فجر امریکہ میں پڑھے اور زہر یہاں پڑھ لے اور اسی طرح کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ آج سے دو ہزار سال پیچھے چلا جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ چار ہزار سال آگے چلا جائے اور وہ دیکھے کہ اس وقت کی دنیا کیا ہے اور اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت آسان بھی ہے آسان اس طرح سے ہے کہ اللہ کے علم میں ترتیب نہیں ہمارے اور آپ کے علم میں ترتیب ہے کل مخلوق کے علم میں ترتیب ہے اللہ کے علم میں ترتیب نہیں ہمارے علم میں ایسے ترتیب ہے کہ ایک بچہ ہے پھر اس کے بعد وہ والد ہے پھر اس کے بعد وہ پوتا دادا ان مراحل میں گزرا تو ایک کے بعد ایک درجہ آیا اللہ کے علم میں ایسے نہیں ہے خدا کے علم میں ساری چیزیں بیک وقت موجود ہیں یعنی ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک بچہ انیس سو اسی میں پیدا ہوا اور دو ہزار میں اس نے تعلیم کی یہ ڈگری حاصل کی تو ہمیں بیس سال کا تدریجن پتا چلا وہ بھی جب ماضی گزر گیا سارا اور اللہ کا علم ایسا نہیں ہے اسے بیک وقت پتا ہے کہ بچہ کب پیدا ہوگا کیا ہوگا اور انیس سو اسی میں ہوئے ہے تو دو ہزار اسی میں اس بچے کے ذرے کس مٹی میں ملے ہوئے ہوں گے اور اس سے کیا ہوگا اللہ کا علم ہر جگہ محیط ہے خدا کے علم میں ترتیب نہیں ہے تو اللہ تعالی جب کسی انسان کو اطلاع دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو اپنے علم کے متعلق اطلاع دے دیتا ہے اب سود حرام نہیں ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی امت میں سود کھانے والے افراد ہیں اور ان کی یہ سزا ہے اللہ کے علم میں تھا کہ معراج میں جو کچھ خدا دکھا رہا ہے بارہ پندرہ تیرہ برس کے بعد سود حرام ہوگا اور پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فلاں موقع پہ ایسے افراد پیدا ہوں گے اور یہ عذاب ہوگا ان کو تو اللہ کے علم میں جو چیز تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی کہ یہ دیکھ لیجئے یہ جب ہیں تو اللہ کا علم اور اس کا واقع ہونا اور پھر اس کا خدا کا کسی کو دکھا دینا بہت بڑی چیز ہے اس لیے وقائے اور علم ہمارا ترتیب میں ہے اور اللہ کا ایسا حال نہیں ہے تعالی شانو کیا ایسے نہیں ہے مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں یہ دیکھا کہ میری امت کے کچھ افراد کے سر کچلے جا رہے ہیں ایک پتھر ہے اس پہ سر رکھتے ہیں اس کو پکڑ کے لٹاتے ہیں اور دوسرا پتھر اس کے سر پہ مارتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اسے لٹاتے ہیں پھر مارتے ہیں اس اس کے سر سر پہ کا کچلا جاتا ہے اور برے عذاب میں وہ مبتلا ہے نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے بار بار یہ ہوتا ہے اور موت بھی نہیں آتی تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے حافظ ہیں میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے انہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو اس کرنے کے باوجود قرآن پاک کے صبح سوتے رہتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ وہ چیز ہے جو ہونی پتہ نہیں کب ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے نا اللہ کے علم میں بھی ہے اور اس سے نازک تر بات یہ ہے کہ جس چیز کا ابھی وجود ہے ہی نہیں وہ بھی خدا کے علم میں اس کا وجود ہے اور اللہ اس وجود کو دکھا دیتا ہے کہ پیدا یہ ہوگا پتہ نہیں کروڑ سال بعد یا ہزار سال بعد یا کب پیدا ہوگا کب دنیا میں جائے گا لیکن اللہ کے علم میں وہ ہے اور وہ علم نظر بھی آتا ہے یہ وہ چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام کو خدا دکھا دیتا ہے تو اس لیے عالم مثال جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں اور جس شخص کو عالم مثال سے جتنی گہری مناسبت ہوتی ہے وہ آدمی خواب کی تعبیر کا بھی اتنا ہی ماہر ہوتا ہے اب تو ہر گلی محلے میں جس نے چار دن نماز پڑھ لی یا داڑھی رکھ لی یا سر پہ رومال باندھ لیا یا کوئی بھی ایسی علامت اسے روز دو چار مل جائیں گے خوابوں کی تعبیر پوچھنے والے اور بتانے والے اس سے زیادہ ہیں اور انہیں سرے سے پتہ ہی نہیں کہ عالم مثال کیا چیز ہے اور اگر کسی شخص کو عالم مثال کی خبر نہ ہو تو اس انسان کو تعبیر اللہ سکھا دے تو سکھا دے باقی پھر کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ عالم مثال کی زبان پڑھتا ہے اب ایک درخت کی طرح کی چیز ہے ایک ستارے کی طرح کی چیز ہے جس آدمی کو چائنا کی زبان آتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ہماری زبان اور جس کو چین کی زبان نہیں آتی وہ ایک پتہ نہیں کیا لکھا ہے یہ ٹیڑھی میری باتیں پتہ نہیں کیا ہیں بات مشہور ہے اللہ ہی جانتا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ کہ کچھ ہندو تھے اور وہ ابو الکلام آزاد سے ملنے گئے تو مولانا نے ان سے حال احوال پوچھا اور بہت گاڑی اردو بولی کہ کب تشریف پابری ہوئی کیسے مزاج ہیں اور امور متفرقہ کیسے ہیں اور ایسی باتیں تو ہندو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہنے لگے لگتا ہے مولانا کسی مذہبی عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آ جائیں گے چلو تو جس آدمی کو زبان نہیں آتی اسے پڑھ نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا تو تعبیر کیا دے گا اور عالم مثال سے جن لوگوں کی مناسبت ہوتی ہے وہ آپ کے ایک ایک جز کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو بات ہے نا یہ جو اشارہ ہے یہ کس کی طرف ہے تو عالم مثال کا ایک طرح سے انکار کرتے ہیں جو کوسری وہ ٹھیک نہیں اور یہ جتنے بہادر الوجود کے قائل ہیں یہ سارے کے سارے عالم مثال کے زبردست وکیل ہیں ابن عربی خود شاہ ولی اللہ محدث بیزوی اگرچہ شاہ صاحب وحدت الشبود میں تھے لیکن وحدت الوجود پر وہ جہاں بحث کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی نظر ان علوم پر کتنی ہے اور وجود اور موجود میں فرق ہے ممکن ہے کہ موجود ہو اور وجود نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وجود ہو اور موجود نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وجود بھی ہے اور موجود بھی ہے اور ادراک نہیں ہے بہت سی چیزیں ہمارے گرد و پیش پیش میں موجود ہوں گی ان کا اپنا وجود بھی ہوگا میں ادراک نہیں ہے اس کا تو جب آدمی عالمی مثال میں پہنچتا ہے پھر اسے ان چیزوں کا ادراک ہو جاتا ہے مثلا یہ ابن عربی ہیں فتوات مکیہ اور یہ چیزیں پڑھنے پڑھانے والے لوگ اب کہاں رہے ہیں لیکن فتوات مکیہ میں دیکھیں تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ معاذ اللہ اس کے متعلق یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ کوئی جھوٹ لکھتا ہو وہ اپنے والد کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور شدید اور اس وقت ان کی عمر بارہ برس کے قریب تھی تو فرماتے میں بیمار ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کریم مخلوق ہے مجھ پہ حملہ کر رہی ہے جانور ہیں بڑے بدسورت اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جوان لڑکا آیا اور اس نے ہاتھ سے ان جانوروں کو ہٹانا شروع کیا حتیٰ کہ سب کو ہٹا دیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں سورہ یاسین تو کہتے ہیں جب میں ہوش میں آیا بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو میرے والد سورہ یاسین پڑھ رہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا اور جس خاتون کی خدمت میں میرے والد نے مجھے بھیجا تھا کہ جاؤ اور وہاں رہو ان کے پاس اور کچھ سیکھو تو وہ ان کی عمر اس وقت پچہتر برس کے قریب تھی اتنی بری تھی وہ اور اتنی معصومیت تھی کہ وہ لکھتے ہیں کہ جیسے چودہ تیرہ برس کی لڑکی کی معصومیت ان کے چہرے میں تھی پر کئی اللہ کہتی تھی کہ مجھے سورہ فاتحہ دی ہے فاتحہ ادھر آئیے کام کر دے فاتحہ ادھر آئیے کر لے اور پھر ابن عربی رحمت اللہ علیہ ان ساری چیزوں کا بیان کرتے ہیں تو یہ عالمی مثال ہی کی چیزیں ہیں جس کی مخالفت وہ کر رہے ہیں شیخ الاسلام لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور بالکل درست پھر ابن عربی رحمت اللہ علیہ ہی لکھتے ہیں کہ ان کے شیخ ابو مدین بہت بڑے آدمی تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ کے متعلق ایک دن مغرب کی نماز میں سوچا کہ کیا کوئی دن آئے گا کہ جب میں اپنے شیخ سے ملوں گا بڑے بلند الفاظ ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی مغرب کی فرض پڑھے تو میں نے دیکھا ایک آدمی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے تعجب ہوا یہ پہلے تو نہیں تھا تو سنتیں پڑھ کے جب فارغ ہوا تو میں نے کہا آپ کون ہے تو انہوں نے کہا میں فلاں آدمی ہوں میں نے کہا کہاں سے آئے ہیں انہوں نے کہا فلاں شہر سے آیا ہوں میں نے کہا کیسے تو کہنے لگے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ نے کہا وہ مدین رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ میرا ایک مرید ہے وہاں ابن عربی اور وہ سوچ رہا ہے کہ مجھ سے ملے اور اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ مخلوق میں میرا اور اس کا تعلق ہے مگر ہم دونوں ملیں گے نہیں زندگی میں موت کے بعد ملیں گے البتہ وہ مجھ سے فائدہ پورا اٹھا لے گا تو تم جاؤ اسے تسلی دو تو وہاں مغرب کی آزان ہو رہی تھی میں نے کہا نماز ادھر پڑھ لوں یا ادھر پڑھ لوں نے کہا وہاں جا کے پڑھ لو تو وہ کئی سو میل پہ وہ کہتا ہے میں تھا اور میں نے پھر سوچا مغرب تمہارے پاس پڑھ لیتا ہوں تو تین سو میل کا فاصلہ میں نے طے کر لیا وہاں آزان ہو رہی تھی نماز یہاں آ کے پڑھ لی پھر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے اس نے کہا آپ کے شیخ ایسے ہی ہیں اور آپ جو چیز سوچیں گے پھر وہ بتائیں گے یہ چیزیں ہوں گی تو یہ سب چیزیں عالم مثال سے ہیں اسی لیے یہ ابن رشت جو مشہور فلسفی ہے یہ یہ اصل میں دوست تھے ان کے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے والد کے تو کہتے ہیں میرے متعلق جب باتیں پھیلنا شروع ہوئی تو ان تک پہنچی ابن رشت تک تو ابن نے میرے والد سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذرا بھیجو تو صحیح ملوں تو صحیح بہت شہرا ہو رہا ہے بہت باتیں اس کی پھیل رہی تو کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا اور بہت خوش ہوئے اور مجھ سے صرف انہوں نے یہ کہا کہ درست ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا اطمینان ہے پھر انہوں نے کہا واقعی ریئلی میں نے کہا نہیں تو جب میں نے نہیں کہا تو وہ بیٹھ کے اور اتنا ان کا رنگ اڑ گیا اور ہوشو آواز جاتے رہے اور بار بار لاہول قوت اللہ بلّہ ولا قوت اللہ بلّہ تصویر پڑھتے رہے اور ان کا رکت تاری ہو گئی تو پھر میں نے انہیں کہا ہاں اور نہیں انہوں نے کہا ٹھیک پھر ابن عربی نے لکھا ہے کہ میں ان کے انتقال کے وقت موجود تھا ابن رشت کے اور پھر اس کی تشریح و عالم کی کیا ہاں اور نہیں ہوگی لیکن خیال یہ آتا ہے ان کتابوں کو پڑھ کے کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ بچے تھے جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو واللہ عالم یہ دونوں وہی جانتے ہوں گے کہ ملے گا نہ پڑے باقی خیال یہ آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ جن چیزوں پر میں پوری عمر فلسفے میں محنت کر کے پہنچا ہوں اور جو تم عالم کشف میں اور عالم مثال میں دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہاں ان کا ریئلی حقیقت ہے ان کا نہیں تو نہیں کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بھی آگے کی منازل ہیں جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے اور آپ کو چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کریں جو ہمارا ہے تاکہ آپ ان مناظر تک بھی پہنچ سکیں ان باتوں کو جان سکیں یہ سب چیزیں فتوحات مکیہ وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں بڑی آسانی سے مل جائیں گی اسی لیے عربی رحمت اللہ علیہ زبردست داڑھی اور وکیل ہیں اس عالم مثال کے اور شیخ انکار کرتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کہنا تھا الحمد للہ بڑی زبردست بحث انہوں نے کر دی اب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس باپ کے چھٹے حصے پہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ باپ میں قائم کر رہا ہوں ملائے اعلیٰ کے ذکر کمال کی چیز ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے باندھی اور ملائے اعلیٰ کا جو ذکر انہوں نے شروع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ العرش اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے تھاما ہوا ہے عرش کو من حولہ اور جو ان جو اس عرش کے گرد و پیش میں ہیں اللہ کے فرشتے کروبی یہ سب پہ ہونا تصویر بیان کرتے ہیں بے حمد ربیم اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ میں نونا بھی اور وہ پورا پورا یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پہ تب فرونا اور وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں للذین آمنو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ کہتے ہیں ربا نا ہمارے پروردگار وسعت کل اللہ شہید رحمت اس کائنات کی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے آپ کی رحمت نے اور آپ کے علم نے تابو اللہ معاف فرما دے تو ان کو جو لوگ توبہ کرتے ہیں بتر سبیرت اور اللہ وہ لوگ جو تیری راہ پر چلتے ہیں وقیم عذاب الجحیم اور احرور بچا ان کو جہنم کے عذاب سے ربنا اور اے اور داخل کر دے جنت عدن جنت عدن میں نلتی واسطہم جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے فمن من آبائیم اور اللہ ان کے والدین میں سے جو لوگ بھی نیک ہیں وازواجیم اور ان کے دوست یا ان کی بیبیاں یاسیم اور اللہ کی اولادوں کو بھی کا الحکیم اے بلا شک کو شبہ آپ غالب ہیں تمام کاموں کو کرنے میں آپ کے فیصلے بڑی حکمت پر مبنی واقع مستیات اور اے اللہ محفوظ فرما دے ان لوگوں کو گناہوں سے کہ یہ ترجمہ ہوا کہ وقع اے اللہ ناگوار چیزوں سے ان کی حفاظت فرما ومن بفق سات یوم اور اللہ اس دن میں قیامت کے دن میں جس کی حفاظت تو نے کر دی تکالیف سے فقط رحمتا بلا شک کو شبہ تو نے اس پہ بڑا رحم کیا غذال فوز العظیم اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے شروع کی ہے ملیالہ کا ذکر اور اس کے بعد چھ مسلسل لائے ہیں یہ ملیالہ ہے بڑی زبردست چیز اور ملیالہ کا مطلب یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت لکھی ہے معلوم نہیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ کیوں لکھی ہے دوسری جگہ ملا آلہ کا صاف لفظوں میں تذکرہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لوگوں سے کہ ماکانا اور مجھے ملائے اعلیٰ کا علم نہیں ہے اس جب وہاں پر وہ بحث کر رہے تھے جھگڑ رہے تھے تو مجھے اس چیز کی کوئی خبر نہیں ملائے اعلیٰ میں کیا ہوا اس میں ملائے اعلیٰ کا بالکل لفظ آ گیا تو یہاں پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے اگر ملائے آلیہ کا ذکر کرنا تھا جیسے کہ کیا تو اس آیت کو لے آتے لیکن اللہ عالم حضرت رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں کیا بات آئی ہوگی انہوں نے سورہ مومن کی ابتدائی آیات کا ذکر کیا ہے اور غالباً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش تھام رکھا ہے یہ سب لوگ میں داخل ہیں اللہ کے یہ فرشتے غالباً یہ فرمانا چاہتے ہوں گے اور جو بھی فرشتے اس کے قرب و جواب میں یہ ملا اعلیٰ چیز کیا ہے پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے پھر ساری باتیں آگے آ جائیں گی بھلا کہتے ہیں اس چیز کے بھر دینے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے سردار فقال الملا قرآن کریم میں کہ سردار بولے تو ملا وہ اصل میں عرب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی بھر دیتا ہے مجلس کو اس کی بات بھر دیتی ہے باتوں کو اکیلا آدمی ہوتا ہے لیکن سردار ہوتا ہے یا لوگوں کی نظریں اس کو دیکھتی ہیں اور اس کی شان و شوقت سے پڑ جاتی ہیں دلوں پر روک چھا جاتا ہے اس چیز سے کہتے ہیں والا اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی بلند اور بلندی دونوں طرح ہو سکتی ہے یعنی ایسے فرشتے جن کا تذکرہ ہی بہت بلندی کا ہے جو بہت بلند و بالا منزل رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک بڑی وقت اور بڑی حیثیت ہے ان فرشتوں کی اور یا پھر یہ کہ وہ اعلیٰ درجے کی ہیں زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے تو اوپر سے بھی اوپر اللہ کا جو عرش ہے اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں یہ ملایال ہیں اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سورہ توبہ سورہ مومن کی ان آیات کا تذکرہ کر دیا اور دنیا میں جتنے بھی کام ہیں یہ چلتے ہیں ایک طرف سے کہاں سے چلتے ہیں تالا شانہ حکم دیتے ہیں اور اللہ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان بغیر اس بات کی تحقیق اور تفتیش میں جائے کہ تعالیٰ شانو کہاں ہے کیونکہ اللہ کی ذات کے لیے اگر مانے کہ اس جگہ پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ بڑی ہے اور خدا چھوٹا ہے یہ کفر ہو جائے گا اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ہزار پردے تو صرف نور کے ہیں اور اگر ذرا سا کوئی پردہ ہٹ جائے تو خدا کی طرف سے جو انوار اور برکاتیں اس ساری کائنات کو بسم کر ڈالیں تو یا تو ستر ہزار فرمایا اس لیے کہ اربوں میں زیادہ کسی چیز کی کوانٹٹی بتانی ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ حقیقت میں ستر ہزار ہے لیکن حکم جب آتا ہے تو تھرتھراہٹ پڑ جاتی ہے اور کب کبھی تاری ہو جاتی ہے خدا کے فرشتوں پہ اور کانپنے لگتے ہیں اور قرآن میں آتا ہے حضور اقضا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں حکم اس طرح لگتا ہے جسے پتھر پہ زنجیر کھینچو تو جو آواز آتی ہے ایسی آواز جب فرشتے سنتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کو کوئی حکم آ رہا ہے لگتے ہیں خدا کی عظمت اور جلال سے اور ایک دوسرے سے گھبراہٹ سے پوچھتے ہیں کہ ماں کا کالا ربکم اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں کہ وہ کہتے ہیں قال الحق جو کچھ بھی اللہ نے کہا وہی سچ ہے وہ علی القبیر اور اللہ کی ذات علی ہے بڑی ہے کبیر ہے بڑی کبریائی ہے خدا کی ذات میں بڑی بڑائی حتی اذا خود عن کو یہاں تک کہ جب گھبراہٹ سکون میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کو چھوش آتا ہے اور اللہ کا یہ حکم سب سے پہلے ملائے اعلیٰ میں آتا ہے اور ملائے آلہ میں جو فرشتے ہیں خدا کے اس حکم کو دیکھتے ہیں اس پر بحث کرتے ہیں اور اب تعالی شانو کہتے ہیں کہ اس حکم کو نافذ کر دیا جائے متعدد حکم آتے ہیں اور اللہ آپ کے حکم آتے ہیں کہ فلاں ملک کو فتح دے دی جائے فلاں کو شکست دے دی جائے فلاں کی حکومت کا فیصلہ کر دیا جائے فلاں کو اتار دیا جائے یہ سارے فرشتوں پر احکامات نازل ہوتے ہیں اور تباہی بربادی انعام کسی آدمی کی عزت ذلت مسلسل احکامات آتے رہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو رحمان میں آئی ہے کہ کلّا یوم ہوا کی شان ہر وقت اللہ کو نیا کام ہوتا ہے تو پوچھا گیا کیا کام تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تمہارے کھانے پینے عزت ذلت یہ سب حکم چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں رشتے کاپتے رہتے ہیں اور پھر ہوتا ہی ہے کہ ملائے اعلیٰ سے یہ اقدامات نیچے آتے ہیں پھر جبیل امین اور دوسرے فرشتوں کو ملتے ہیں پھر اس کے بعد اور نیچے آتے ہیں پھر آسمان والے فرشتوں کو ہوتے ہوتے وہ حکم جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ان فرشتوں کے پاس جو بادلوں میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ جنات اوپر کی طرف جاتے تھے اور جو خدا کے احکامات ملائے اعلیٰ سے چلنا شروع ہوتے تھے جنات ان احکامات کو لے کے آ کر اپنے دوستوں کو بتاتے تھے انسانوں اور جنوں کی دوستیاں کائن ہوتے تھے بہت بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے ان کے ساتھ دوستی بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ اس کائنات میں جو تبدیلیاں کی ان میں سے ایک تبدیلی یہ ہو گئی کہ اللہ نے فرما دیا کہ بس یہ باقری نبی ہیں علیہ السلط والسلام تو ان کے بعد اب جنات کو روک دیا جائے ایک خاص حد تک گزا سکتے ہیں اس کے بعد آگے جائیں گے تو آسمان سے اوپر سے ان پر پتھر برسائے جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شہاب ثاقب جو گرتا ہے وہ اسی لیے گرے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے اب جب جنات میں یہ بندش ہوئی اور تبدیلی ہوئی تو انہوں نے کہا پہلے تو ہم جاتے تھے لا کے خبریں دے دیتے تھے اب یہ کیا تبدیلی آ گئی ہے تو چلو زمین میں پھرو اور دیکھو کیا تبدیلی آئی ہے حتیٰ کہ حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے ہیں اور طائف میں آپ کے ساتھ شدید دشمنی اختیار کی گئی حتیٰ کہ خون مبارک بہ گیا تو آپ جب آئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اور اس موقع پہ جو جنات کا ایک ٹولہ یا گروہ گزر رہا تھا انہوں نے کہا رکو اور یہ سنو یہ کیا کہتے ہیں قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جنات رکے اور انہوں نے کہا یہ وہ عجیب چیز ہے جو اس دنیا میں ہو گئی ہے اور اس وجہ سے تم روک دیے گئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ ساتھ گویا ایک طرف جنات کا مسئلہ حل ہوا اور دوسری طرف گویا کہ انہیں بشارت دے دی گئی کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے طائف والوں نے نہیں سنا تو نہ سنیں ہم ایک پورا جہان اور پوری امت جنات کی آپ کو دے دیتے ہیں آپ ان سے بات کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام کی دعوت دی اور اس دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور مسلمان ہو گئے اسی لیے یہ ہرکل جو ہے چھٹی اور ساتویں صدی میں جو عالمی سطح کی شخصیات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو دادا کے ان کے والد ہاشم ان کی زندگی جلدی ختم ہو گئی شاید پچیس سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہوگا ہاشم بہت کم عمری میں انتقال کر گئے لیکن وہ نادر روزگار شخصیات میں سے تھے ہاشم کا یہ حال تھا کہ وہ اس عمر میں گئے ایرانیوں کے پاس اور اس عمر میں وہ گئے ہرکل وغیرہ یہ جو عیسائی تھے ان کے پاس اور دونوں سے لکھوا کے لے آئے کہ ہم جتنی تجارت کریں گے عرب جتنے قافلے آپ کے یہاں سردیوں میں اور گرمیوں میں آئے جائیں گے ہم آپ کی منڈیاں استعمال کریں گے کوئی ٹیکس ہم نہیں دیں گے اور آپ کے قافلے جب مکہ میں آئیں گے تو ٹیکس ہمیں دے کے گے لوگ حیران تھے کہ جن بادشاہوں سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا یہ لڑکا اتنا ہو گیا اتنا کچھ تو ہاشم کا انتقال ہو گیا غزہ یہ جو فلسطین کی مشہور جگہ ہے امام شافی احمد اللہ جہاں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد عبد المطلب اور ہرقل یہ سارے لوگ بڑی شخصیتیں ہرقل تو خاص طور پہ اس وقت عیسائی دنیا کا بادشاہ تھا اور وہ لمبا قصہ ہے اس کا خلاصہ یہ کہ جب وہ آیا ہے وہاں پر بیت المقدس میں تو اس نے رات کو اپنی چارپائی بچھوائی اور ستاروں کو دیکھتا رہا پھر اس نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ جو قوم ختنہ کراتی ہے یعنی عرب ان کا بادشاہ پیدا ہو گیا اور جو ستاروں کی چال اس نے دیکھی اس نے اس کو تحریر کیا علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستاروں کی چال میں جو تبدیلی آئی تھی وہ دوسری مرتبہ اس وقت آئی جب سلطان محمود غزنوی کا نام تو انہوں نے سبین سے کہا اس کے والد سے کہ کئی صدیوں کے بعد ستارے اس طرح آئے ہیں یہ جو تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں چمکا ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے سے کوئی اتنی بڑی خدمت لے لے گا کہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے ہمیشہ کے لیے تو سلطان محمود اس درجے تک پہنچے کہ بغداد کی خلافت ان کی محتاج ہو گئی اور کرامتا کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے بغداد نے خط لکھا یمین الدولہ ان کا تھا یمین الدولہ کو کہ آپ کچھ کریں ہم آج گئے ہیں کرام تفصیل اور پھر ملتان کی بندیزی وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہم کی تاریخ میں مل جائیں گی تو یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تو جنات چلے جاتے تھے سن کے آ جاتے تھے اطلاع دے دیتے تھے اب ہوتا یہ ہے کہ جنات جا نہیں سکتے ملائے اعلیٰ سے اس طرح یہ اقامات نازل ہوتے ہیں ان فرشتوں تک پہنچتے ہیں جو بادلوں میں ہیں اور ان فرشتوں کو پھر انسانوں کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے وہ انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام کرو اور انسان وہ کام کرتا ہے یہ ہے ترتیب اور ملا اتنی بروکار مجلس ہے اتنی با مجلس ہے کہ کسی شہنشاہ کی مجلس بھی کیا جنتی ہوگی نظر اپنے مقام سے آگے نہیں جاتی فرشتے اتنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اللہ آپ کی تصویر بیان کرتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو مرنے کے بعد ان کی روحیں ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ دیکھ جاتی ہیں ملائے اعلیٰ میں چلے جاتے ہیں اتنا اوپر بندہ چلا جاتا ہے اتنی پاک زندگی گزارتا ہے کہ پھر جو فیصلے وہاں ہوا کرتے ہیں وہ کسی کو آ کے خواب میں کہتی ہے اس کی روح یہ فیصلہ ہو گیا ہے فلاں کی حکومت آ رہی ہے زلزلہ آ رہا ہے یہ چیز ہو رہی ہے یہ چیز ہو رہی ہے یہ کر لو یہ کر لو وہ ملا اعلیٰ روح ہوتی ہے اور پھر انسانوں سے آپ کے بات کرتی ہے کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے اب آپ ایسے فرشتے ہیں یہ کس مقام کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کسی انسان پہ کہ وہ انتقال کر جائے اور اس کی روح کو وہاں پہنچا دیا جائے بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی روحیں وہاں پہنچا دی گئیں اور ملائے اعلیٰ میں وہ پہنچے اور انہوں نے فرشتوں سے بات چیت شروع کر دی کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے بہت سے لوگوں نے یہ لکھی ہے بات کہ شیخ مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کو دیکھا گیا تو کسی نے دیکھا کہ انہیں ملائے اعلیٰ میں داخل کر دیا گیا ہے تو اس نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں تو اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے تھے اور رو رہے تھے بار بار کہتے تھے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالتے اس درجے کے لوگ بھی ہو جاتے ہیں اسی لیے نقشے حیات میں یہ کس نے لکھی ہے نقش حیات حضرت رحمت اللہ نے لکھی ہے بچے اتنے ہی پڑھتے ہیں کہاں جائیں حضرت مدنی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی مجھ سے کہا گیا کہ اللہ کی جو رحمتیں دنیا میں شفلند رحمت اللہ علیہ پہ نازل ہوتی تھی ان کے انتقال کے بعد وہ سب تمہاری طرف پھیلتی ہے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں آئے اور فرمایا فلان جگہ پہ ہندو مسلم فساد ہونے والا ہے بہت زبردست اور مسلمان مارے جائیں گے جلدی کرو اور تبلیغی جماعت میں دلی میں جو مرکز ہے وہاں یوسف صاحب سے جا کے میرا پیغام دو انہوں انہیں کہو تبلیغ والوں کو وہاں بھیجیں اور وہاں انہیں کہیں اللہ کو یاد کریں تاکہ خدا کی یاد کی وجہ سے جن گناہوں کی سزا مسلمانوں کو ملنی ہے وہ گناہ ان کے ہٹ جائیں اس اس اس کی وقت کا جو اس کی وجہ سے جو سزا آنی ہے خدا کی طرف سے وہ عذاب تک جائے تم صاحب نے خود سنایا کہتے تھے میں بڑا حیران ہوا مجھے نہیں سمجھ آئی کیا چیز ہے اب پتا چلتا ہے کہ ملائے اعلیٰ میں یہ فیصلہ ہوا اور حضرت رحمت اللہ جو خواب میں بتایا کہ لگے میں میں میں گیا جب فسادات کی خبریں آئیں تو پھر مجھے نے نے وہاں یوسف صاحب کو جا کے کہا کہا حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تھا اور آپ کے لیے یہ پیغام تھا تو انہوں نے کہا تم بھی وہی جا کرو مطلب جو وقت تھا اس میں تو تم نے پیغام دیا نہیں اب زندہ مجھ سے آ کے باتیں کرتے وہیں جا مرو تو انہوں نے غصے سے یہ فرما دیا تو یہ ہوتا ہے ملائے اعلیٰ کا نظام کہ وہاں خبر آتی ہے اور اس ملا اعلیٰ میں حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اس ملا اعلیٰ میں قوموں کے عروج اور زوال کے فیصلے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملا اعلیٰ کے متعلق کیا فرمایا ہے ایک حدیث و کرتے ہیں چھ حدیث رحمۃ اللہ علیہ مسلسل لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صبح کی نماز میں اتنی دیر سے آئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر ہوا کہ سورج طلوع ہو جائے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے اور آپ نے آ کے جلدی جلدی نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا علیکم بے مکان کنب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہو ترمزی میں بھی یہ روایت آئی ہے بغوی رحمت اللہ نے ذکر کی ہے ابن کثیر اللہ علیہ بھی لائے ہیں بہت سے لوگ اس روایت کو لائے اور آپ نے فرمایا میں نے رات نماز پڑھی تہجد پڑھی جتنی اللہ کی توفیق دی میں نے اتنی رقطیں پڑھی اور پھر مجھے اونگ آ گئی یہاں پہ پہنچ کے بعض محدثین کو یہ شبہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت عالم بیداری کی تھی بیداری کی نہیں تھی اونگا ہوئی اور یہ وہ چیز ہے کہ صوفی جب ذکر کرتا ہے اور مراقبہ کرتا ہے تو مراقبے میں اونگ آ جاتی ہے اور اس عالم میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ کبھی کبھی عالم کشف ہوتا ہے وہ یہی چیز ہے اس لیے جو صوفیہ کے مراقبات اور مکش کا انکار کرتے ہیں اس حدیث کا پھر کیا کریں گے آپ نے فرمایا کہ میں تہجد کے بعد بیٹھا ہوا تھا مجھے اونگ آ گئی اور اس میں میں نے دیکھا اپنے پروردگار کو بہت خوبصورت حالت میں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو میں نے اتنی خوبصورت شکل میں کبھی نہیں دیکھا تو اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا پور یہ انگلیوں کے سروں کو کہتے ہیں نا اردو میں اب کیا کریں مصیبت یہ کہ زبان تنگ ہے ہر زبان ہی تنگ ہے اللہ کے اوساف کو بیان کر سکتا ہے تو اللہ تعالی نے بہت ہی محبت اور شفقت سے مجھ سے پوچھا کہ یا قسم بل ملا اعلیٰ مل اعلیٰ میں میرے فرشتے کس چیز پر بحث کر رہے ہیں تو میں نے کہا میرے رب مجھے معلوم نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی انگلیوں کے پور میری پشت پہ رکھ دیے کمر میں دونوں شانوں کے درمیان ایک جگہ آیا ہاتھ رکھ دیا اور ایک جگہ آیا انگلیوں کے پور رکھ دیے ایسی عزیز سناتے ہوئے ایسے بھی بے ادب ہیں جو جانتے نہیں ہیں کہ اس حدیث کو کیسے سنانا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں معذ اللہ خدا کے لیے جب آزا کا ذکر آ جائے تو کبھی بھی اشارے نہیں کرنے چاہیے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے اس کے پور کیسے امام احمد ابن امبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور یہ حدیث بیان کرتے کرتے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر دیا امام احمد رحمت اللہ نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا میرے بیٹے سے حدیث کی روایت کرنا جائز نہیں یہ ذکر اللہ کا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایسی باتیں کرتا ہے ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو جب یہ حدیث آئی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت نفتہ تو یہ رہا اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا تو ہمارے استاد جو تھے انہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے کہا کہ اگر فلاں کی بیٹی فلانی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا یہ فرمایا تو ہم نے پوچھا کہ حضرت اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا گیا تو فرمانے لگے کہ معلوم نہیں صاحب زادی صاحبہ کا کیا مقام پہلا ان کا نام لیا جا سکتا ہے اتنا ادب اتنا احترام تھا نہیں نام دیا تو اس لیے صرف علم ہی کافی نہیں ہوتا ادب بھی ہونا چاہیے تاکہ علم کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ یا انگلیوں کے پور میری پشت پہ کمر میں دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیے اور پھر مجھ سے پوچھا کیا آپ کو پتا چلا پھر پوچھا پھر پوچھا تو میں نے کہا جی اللہ مجھے پتا چل گیا فرمایا کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ وہ بات کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں درجات کے بارے میں اور کفارات کے بارے میں حدیث میں پہلے آیا ہے کفاروں کے بارے میں کفارے کا مطلب وہ کام جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات کا مطلب کہ جس سے آدمی کے درجے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں ان دو چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ پھر انہوں نے کیا جواب دیا تو میں نے کہا ایک گروہ نے یہ پوچھا کہ کس چیز کی وجہ سے لوگوں کے درجات بڑھیں گے اور دوسرے گروہ نے جواب دیا جیسے معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ایک اور بات بھی شاع فرمائی وہ غالباً دارمی میں ایک جملہ ہے ہے وہ جملہ بہت مانا تھے اس سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کچھ پتہ چلتی ہے وہ آئے بڑی مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ملکوت السماوات والارض اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بادشاہ اور شہنشاہ ہونے کی علامتیں نشانیاں دکھائیں ہم نے انہیں بتایا کہ دیکھو ہماری شہنشاہیت کیسی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں یقون میں تاکہ انجام کار وہ یقین والوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان نشانیاں دکھائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مجھے ملائے اعلیٰ دکھائے گئے اسی طرح ابراہیم علیہ صلاحت والسلام کو بھی ایسی ہی چیزیں دکھائی گئی ملائے اعلیٰ انہیں بھی دکھائی گئی ہوگی کیونکہ بہت سی مناسبتیں ہیں یہ براق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ جس پہ میں میں تشریف لے گئے تھے اس کو جب باندھا ہے جبریل امین نے جا کے بیت المقدس کے قریب ایک چٹ ایک ایک چٹان تھی اس میں تو اس موقع پہ حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی سواریاں یہی باندھی جاتی ہیں یا برا یہی باندھا جاتا ہے اس پہ آپ نے تشریح کی اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلط کے لیے بھی براق آتا تھا اور وہ اس پہ سواری کیا کرتے تھے تو یہ براق اور اس طرح کی چیزیں بہت سی ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بھی ملے گی اس سے پتا چلتا ہے اس حدیث سے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا اعلیٰ میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا ہوگا اس جہان کی خبر تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا گفتگو ہے میں نے کہا اللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ مسجدوں کی طرف چل کے آئیں گے تو جتنے قدم لوگوں کے زیادہ ہوں گے پیدل چلنے میں جتنی مسافت سے زیادہ آئیں گے جتنے قدم زیادہ رکھیں گے اتنے ہی لوگوں کے گناہ معاف ہوں مشید مشیدام پیدل چل کے آؤں اسی لیے بنو سلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہمارا محلہ دور ہے مسجد نبی سے اور آپ اجازت دیں تو مسجد کے سامنے جو خالی میدان ہے ہم یہاں اپنے خیمے لگا لیں تو آپ نے اجازت نہیں دی اور آپ نے فرمایا پیدل چل کے آؤ مسجد اس سے اللہ کے یہاں تمہاری خطائیں معاف ہوتی ہیں انہیں خوشخبری سنائی تھی پہلی بات انہوں نے یہ کی پھر دوسری بات حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دوسری بات یہ کہی گئی انہوں نے کہا کہ اس باب الوضو کس طبرات ناگوار حالتوں میں وضو کرنا شدید ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا شدید سردی کے موسم میں وضو کرنا تو سردی کے موسم میں چاہے گرم پانی سے وضو کرے مگر آدمی کو بڑی جھجک ہوتی ہے کتنی شدید سردی پڑ رہی ہے تو فرشتوں نے کہا اس سے ہی سمت کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ دیکھو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور وہ بیٹھنا اس اعتبار سے بھی ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں ہی بیٹھ جاتا ہے سردیوں میں دیکھ لیں تو اثر مغرب عشاء ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے وقفے سے آتی رہتی ہیں تو بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ بسر پڑھ لیے تو مغرب پڑھ کے ہی گھر چلے جائیں گے اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اپنے نماز میں اتنے پکے اور پابند ہوتے ہیں کہ سوچتے رہتے ہیں اب دوسری نماز پڑھنی ہے اب تیسری پڑھنی ہے اب چوتھی پڑھنی ہے تو یہ جو نماز کا انتظار اس کو ذہنی طور پر رہتا ہے یہ چیزیں ہیں جو اس کے گناہوں کو معاف کراتی ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ میرے رب فرشتوں نے اعلی میں یہ بحث کی کہ اس امت میں درجات کیسے بلند ہوتے ہیں اور جواب دینے والوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ تین چیزیں ہیں جو امت میں درجات کو بلند کرتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اچھا سلام سلام کو عام کرنا ہر ایک کو سلام کرنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنا اس روایت پر عمل کرتے تھے کہ وہ بازار جاتے تھے چکر لگا کے واپس آ جاتے تھے ان کے شاگردوں نے کہا کچھ خریدتے نہیں بیچتے نہیں بس گئے اور واپس آ گئے تو کہتے تھے تم نے دیکھا نہیں میں نے کتنے لوگوں کو سلام کیا اور کتنے لوگوں نے مجھے کیا تو کہتے تھے جی تو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سلام کو عام کرو تو یہ سلام کا عام کرنا اور ایک جگہ دوسری روایت میں آئے ہیں کہ نرمی سے گفتگو کرنا بہت مشکل ہے نرمی سے گفتگو کرنا بہت مشکل ہے خاص طور پہ اس ماحول میں جہاں پر لوگ دلیل کا جواب گولی سے دیتے ہوں اور اس ماحول میں جہاں پر دلیل میں وزن نہ پیدا ہوتا ہو تو اونچا بول بول کے وزن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوں اس معاشرے میں آدمی کیا کرے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے گفتگو کرنا لوگوں سے ملائے اعلیٰ میں فرشتے کہہ رہے تھے اس سے آدمی کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گناہ تو معاف ہوئے ہوئے تھے سفید رٹا تھا اس پہ رنگ جو چڑھا ہے نا اس میں پہلی چیز یہ ہے اس کے درجے بلند ہوئے یا تو سلام کو عام کرنا فرمایا اور یا دوسری روایت کے مطابق لوگوں سے نرمی سے بات کرنا دوسری چیز کام الطعام تام کھانا کھلانا بہت جگہ ہے قرآن بار بار یہ کہتا ہے بال حضر تعامل مسکین اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی یہ ترغیب نہیں دیتا تھا یہ نہیں کہا کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اللہ نے کہا ترغیب نہیں دیتا تھا اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا کوئی اور اپنا مال خرچ کرے کسی اور پر کرے غریبوں پہ یہ صرف ترغیب دیتا رہے اللہ نے کہا جو یہ کام نہیں کرتے ان کو جہنم میں ایسی اور ایسی سزا ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا لوگوں کو کھانا کھلانا دعوت کرنا بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اپنے کسی دوست کو گھر بلا کے کھانا کھلا دوں تو میں سمجھتا ہوں اے غلام کے آزاد کرنے میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کسی کو ایک وقت کھانا کھلانے میں ثواب سیدن علی رضی اللہ عنہ بڑے مشترک تھے اگر آپ کبھی تقابل کریں زندگی میں کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑے مشتحد تھے یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد تھے یا علی رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد تھے تو غالباً سب سے بڑے مجتہد ان تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ میں علی رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد تھے وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سفر کرنے کا موقع تھوڑا ملا مدینہ منورہ میں ہی رہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں کہتے تھے ابن مسعود سے پوچھو ان سے فتوا لے کے آؤ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ گئے کوئی مسئلہ پوچھنے تو رضی اللہ عنہ نے کہا ابن مسعود سے کہ آپ فتوا دیں تو لوگوں نے کہا لوگ یہ تو خود ابن مسعود سے پوچھتے ہیں تو انہیں سے کیوں نہ پوچھ لیں ایک مرتبہ لوگ گئے اور مقدمہ پیش ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک بستر میں پائے گئے تو اس پر کیا حد جاری کی جائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا چالیس چالیس کوڑے لگائے جائیں درے لگائے جائیں حد جاری نہیں کی تعزیر جاری فرمائی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا فتویٰ دیا ہے اتنے نے تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے چالیس درجے لگانے کا کہا تو آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا یہ فتوا دیا آپ نے ان جی فرمایا بس یہ صحیح ہے ٹھیک ہے عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جتنا سفر کا موقع ملا ہے اتنا عمر رضی اللہ عنہ نے سفر نہیں کیا تو جب آدمی سفر کرتا ہے نا پھر نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں نئے سے نئے حالات سامنے آتے ہیں پھر آدمی کا دماغ کھلتا ہے اس لیے جو علماء سفر کرتے ہیں یورپ امریکہ اور کہاں کہاں کا ان کی علمی سطح اور سوچ میں بنسبت ان علماء کے جو اپنے گلی محلے یا شہر سے باہر نہیں نکلے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں دنیا جا رہی ہے حالات کیا ہو رہے ہیں کہ اتحاد کے تقاضے کیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بھی زیادہ سفر کرنے والے تھے اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا بتیس ہجری حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے آٹھ سال بعد تک حیات رہے اور پھر سفر بھی بہت ہوئے اور پھر خلافت کے مسئلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے اس تو کسی کو بھی سامنا کرنا نہیں پڑا نہ باقی تینوں کو عنہ میں حالات اور تھے بچے بغاوت تھی لیکن حالات اور تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چونکہ سامنا کرنا پڑا بغاوت کا بھی مختلف گروہوں کو کے ساتھ لڑنا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی جس طرح میں ان لوگوں سے لڑ رہا ہوں جو خدا کی کتاب کو نہیں مانتے ایک وقت آئے گا تمہیں ان لوگوں سے لڑنا پڑے گا جو خدا کی کتاب کی تفسیر غلط کریں گے یہ پورا ہوا اور انہوں نے خارجیوں سے لڑے پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق امام بنی پر احمد اللہ نے فرمایا اگر امام بنی پر احمد اللہ نے کہتے تھے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے باغیوں کے خلاف نہ ہوتے اور ان کے زمانے میں بغاوت نہ ہوتی تو ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ اگر اسلامی مملکت میں بغاوت ہو جائے تو باغیوں کے شرعی احکامات کیا ہیں اور فرماتے تھے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو فرمایا ہم ہوتے تو سید علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوتے انہیں بڑا تعلق تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا علی رضی اللہ خلیفہ راشد تھے بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے ان کا تو وہ اشتہار جو کرتے تھے وہ سب سے بڑھ گیا تھا اس کی وجہ حالات زمانہ سفر مخالفین نئی نئی صورت حال کا پیش آنا بگڑنا افضلیت کے اعتبار سے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی افضلیت ہے وہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں پہنچتے رضی اللہ عنہ تو معاملہ ہی نہیں ہے وہ چوتھے نمبر کے خلیف ہیں اور چوتھا ہی درجہ ہے ان کا اگر ترتیب افضلیت کی لگائی جائے تو پھر سیدنا عمر پھر علی اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بنیں گے لیکن افضل ہونا اہل سنت کے نزدیک اور چیز ہے علمی استفادہ کی باتیں اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا کہ اگر میں اپنی امت پر بغیر کسی سے کوئی مشورہ لیے کسی کو امیر المومنین بناتا تو ابن مسعود کو بنا دیتا اس شان کے آدمی تھے اور انہوں نے کہا ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی تمنا تو انہوں نے کہا تمنا بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ اٹھائے بس مٹی میں مل جاؤں اور ختم ہو جاؤں خدا دوبارہ اٹھائے ہی نہیں مجھے کوئی جانے ہی نہیں کہ میں تھا بھی یا نہیں تھا اس توازو اور آجزی کی وجہ سے ان سے اللہ نے حنفی فکا کو پیدا کروایا اور یہ توازو اور آجزی ہے ان کی کہ حنفی فقہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے خدا اس کا نام ایسے ہی بلند کر دیتا یہ ملائے اعلیٰ میں فیصلے ہوتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملائے اعلیٰ میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں ملا اعلیٰ والو تم بھی محبت کرو پھر ملا اعلیٰ کے لوگ فرشتے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر ان کا حق زمین پر پڑتا ہے اور زمین میں اللہ کے اچھے بندے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اہل بدعت ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں اسی طرح خدا جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو ملائے اعلیٰ میں اعلان ہوتا ہے کہ میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں نتیجہ یہ کہ دنیا میں اللہ کے اچھے بندے اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اہل بدرت اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو رضی اللہ نے کہا کہ میں کسی کو گھر بلا کے کھانا کھلا دوں میں سمجھتا ہوں غلام آزاد کرنے سے بڑا کام ہے دوسرا ملائے اعلیٰ میں یہ بات ہوئی یہ کیوں اتنا کھانا کھلانے کا ثواب ہے اس کی میں بات اور ہے بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی جتنی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے نا اللہ کو اتنا ہی اچھا لگتا ہے اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اخلاق اللہ اللہ کی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو تو اللہ نے اپنی صرف کیا بیان کی انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور لوگوں سے خود نہیں کچھ وصول کرتا نہیں کھاتا تو جب کوئی آدمی کسی کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے مہمان کو تو دوسرے کو کھلا رہا ہوتا ہے اللہ کی صفت ہے اس سے کچھ لے تو نہیں نہ رہا ہوتا اللہ کی یہ صفت کھلانے والا اپنے اندر پیدا کرتا ہے اللہ کو پیارا لگنے لگ جاتا ہے کہ لوگوں کو کھلا ہی رہا ہے کچھ دے ہی رہا ہے لوگ اس کچھ لے نہیں رہا اس لیے فرمان کہ کھانا کھلانا اس سے درجے بڑھتے ہیں تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو وہ آپ نے لگانا سے کیا کہ اللہ وہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے درجات بڑھیں گے اس نماز کے پڑھنے سے جب لوگ سو رہے ہوں اور وہ نماز پڑھے سردیوں میں آسان ہے لوگ جلدی سو جاتے ہیں یہ دیر سے سوتا ہے گیارہ بارہ ایک بجے نماز پڑھتا ہے پڑھتا ہے نوافل پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اٹھ کے پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اسی لیے حنفی فکا کے نزدیک اگر کوئی شخص تہجد کی بجائے اس وقت میں قضا نماز پڑھے تو اس کی قضا نمازیں بھی ہو جائیں گی تہجد بھی ہو جائے گی اس تہجد کا بھی ثواب ملے گا یہ آسان نسخہ ہے کہ آدمی اس وقت میں اگر قضا نمازیں پڑھے تو اسے یہ بھی ثواب ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں انہوں نے کہی تو اللہ نے فرمایا اچھا اب آپ مانگیے اتنی بڑی چیز صبح کی نماز اتنی دیر سے جو پڑھائی تھی تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھی نا اللہ نے کہا آپ مانگیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میں نے یہ دعا مانگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اس روایت کو ان چیزوں کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ لوگوں کو یہ سنانا اور لوگوں کو یہ سکھانا وہ وہ حضرت ثانوی نبر اللہ مرکزو نے یہاں نقل کر دی ہے وہ یعنی وہ صرف دعا لکھتی ہے اس دعا کو ہی ہم پڑھ دیتے ہیں یہ دعا کو ناجات مقبول میں مل جائے گی بلی شریف میں مل جائے گی بہت جگہ پہ مل جائے گی تو میں نے اللہ سے کیا مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے یہاں عرض کیا کہ اللہ انی اصل فی الخیرات اللہ نے جب کہا مانگی ہے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں فعل الخیرات کہ میں زندگی میں نیک کام کرتا ہوں بترکل من اور اللہ میں گناہوں کی راہ سے بچوں میں برائیوں کو چھوڑ دوں اور اے اللہ میں آپ سے یہ دعا مانتا ہوں کہ غریب لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے مجھے وہ دے دے مانتا ہوں علی اور اے اللہ آپ میرے پتاوں سے بھی درگزر کریں بطر امنی اور اللہ آپ مجھ پر رحم بھی فرمائیں قوم فتنا اور اللہ جب آپ کا ارادہ یہ ہو جائے کہ کسی گروہ کسی جماعت کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہے یا ان کو آزمانا ہے تو اللہ توفنی غیر مختون تو اللہ ان کو جو آزمانا ہے یا عذاب بھیجنا ہے اس سے پہلے پہلے مجھے اپنے پاس بلا دے مجھے اس سے پہلے اٹھا اٹھانا وہ اصل کا غبا کا اور اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں وہ ہی نہیں کا اور اللہ ان لوگوں کی بھی محبت مجھے دے دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں بڑی زبردست بات ہے روپا میں ہبو کا اور اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے ان کی بھی محبت دے دی ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ نام لکھ رہا تھا تو ابراہیم ادم نے پوچھا اس سے کہ کیا کر رہے ہو اس سے کہا ایک فہرست بنا رہا ہوں ان کا کس کی اس سے کہا اللہ کے دوستوں کی تو انہوں نے کہا میرا نام بھی اس میں ہے تمہارا نام تو نہیں تو ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ کا اچھا سوچتے رہے پھر کہنے لگے کہ میرا نام کسی ایسی جگہ پہ لکھ لو کہ میں اللہ کا دوست تو نہیں ہوں لیکن جو اللہ کے دوست ہیں نا میں ان کا دوست اگلے دن پھر انہوں نے خواب اس رشتے کو دیکھا تو اس نے فہرست دکھائی تو سب سے پہلے نمبر پہ ابراہیم اعظم کا نام لکھا ہوا تھا اولیاء اللہ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا تو اس نے کہا اللہ کا یہ ساری میری اور تمہاری گزرو سنی اور اللہ نے کہا کہ اچھا میرا دوست نہیں ہے لیکن جو میرے دوستوں کا دوست ہے نا وہ سب سے پہلے میرا دوست ہم اپنے دوستوں پہ غیرت کھاتے ہیں تو اس کا نام پہلے وہ ابا میں ہی وہ کا اور اللہ ان لوگوں کی محبت دے دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ابا عمل ہی کا اور اللہ ان تمام اعمال کی محبت بھی مجھے دے دے مجھے اچھے لگنے لگ جائیں وہ کام جن کا انجام تیری محبت ہے یہ تھی وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور آپ نے فرمایا اس دعا کو پڑھنے کے بعد کہ لوگوں کو یہ دعا سکھانا لوگوں تک کہ میری بات پہنچانا یہ ہے ملائے اعلیٰ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے ذکر کیا شاہ صاحب رحمت اللہ اچھے لائے ہیں لیکن بات ابھی اس آیت کی رہ گئی یہ جو آیت کریمہ انہوں نے شروع کیا ہے انشاءاللہ شاء اللہ